ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر وقت میں مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے اور خواب ان لوگوں کا سچا ہوگا جن کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی خواب تین قسم کے ہوتے ہیں اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں وہ خواب جسے انسان دل میں سوچتا رہتا ہے اور وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور غم کا سبب ہوتا ہے لہٰذا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اسے چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں خواب میں قید دیکھنا اچھا سمجھتا ہوں اور بیڑی دیکھنا برا سمجھتا ہوں قید کی تعبیر ثابت قدمی ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے یہ حدیث صحیح ہے